حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشاور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکاسی